حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کے پیشاب بارے میں فرمایا لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے اور لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے ابو الحسن بن سلامہ نے کہا ہمیں احمد بن موسا نے ان کو ابو الیمان مصری نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے اس حدیث نبوی کے متعلق سوال کیا جس میں یہ حکم ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے اور لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے میں نے پوچھا اس فرق کی وجہ کیا ہے جبکہ دونوں پیشاب ایک ہی چیز ہے ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ لڑکے کا پیشاب پانی اور مٹی سے ہے اور لڑکی کا پیشاب گوشت اور خون سے ہے پھر کہا سمجھ گئے میں نے کہا جی نہیں میں نہیں سمجھا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی گویا لڑکے کا پیشاب پانی اور مٹی سے وجود میں آیا ہے جس سے آدم علیہ السلام بنے تھے اور لڑکی کا پیشاب گوشت اور خون سے جس سے حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اب سمجھ گئے ہو میں نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا اللہ تجھے اس علم و فہم سے فائدہ دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو پچیس